حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے کیا گیا ہے دونوں ملعون ہیں سننے ابو داود حدیث نمبر دو ہزار چھہتر